کہا ہے کہ نبی صاحب السلام نے فرمایا تفیع کا من کل الشہ تفیع کا من کل شعی اللہ تعالیٰ ہر شہر کی ایک کافی ہو جائیں گے اس کی تشریح میں لکھا ہے محدثین نے کہ جنات اور کالے جادو سے اور حاصلین کے حسد سے اور اثرات سے ہر شہر تو حفاظ ہو جائے گی جو بھی تینوں قول کو صبح شام فجر کے بعد مغرب کے بعد پڑھ لے گا کسی عامل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے یہ تینوں کو ان شاء اللہ تعالیٰ ہر وظیفے کے لیے اور ہر جادو ٹونے کے لیے کافی ہو جائیں گے تو اس کو تین دفعہ پڑھ لیتے ہیں ہم لوگ بھی تین تین دفعہ تینوں کو آخری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 ہمیشہ نصیر فرمائی کبھی مخلوق کو دیکھ کے بیان مت کرنا اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اور اپنی اصلاح کی نیت سے حضرت والا رحمۃ اللہ کی باتوں کو تکرار کر لینا اس سے ہمیں بھی فائدہ ہوگا حضرت والا کی باتیں تو بالکل کیش ہیں حضرت فرماتے ہیں کہ سیب کے درخت سے حضرت والا نے سیب اتار کے دے دیا اور ہم اسے کھانے کی دے رہے ہیں ساری باتیں بتاتی ہیں کہ بوجھ سے بچنا ہے کینہ سے بچنا ہے اچھے اخلاق سے پیش آنا ہے اور بیوی کی خطاؤں کو معاف کرنا ہے اور غصے کو پی جانا ہے ایک نظر بھی خراب نہیں کرنی زبان کی حفاظت کرنی ہے اللہ کا عشق حاصل کرنا ہے اور یہ اللہ والوں کی جوتیوں سے میں پڑھنے سے حاصل ہوگا یعنی اپنے نفس کو مٹانے سے اپنی عزت کو دعو پھرا کے اپنی اصلاح کروانے سے یہ چیز ملے گی تو حضرت والا سب چیزیں بتا چکے عمل کر کے دکھا چکے اور عملی زندگی حضرت والا کے سامنے ہے تو ہمیں صرف عمل کرنا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت سے جو غفلت زندگی گزری اس سے توبہ کر کے اب باعمل بنا دیں ہم سب کو اپنی رہنما سے سب سے پہلے عارف بلّہ شیخ الرحب الجن مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اچھا اچھا آپ اکیلے یا جی سا سیدھا ہی جی۔, جی پڑھ پڑی سے پہلے عارف بلّہ شیخ العظم حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختیار الحمد اللہ کچھ شریف کا اشعار سنا دیتا ہوں بہت عرصہ ہو گیا ناز شریف کے اشعار نہیں سنائے یہاں سے پہلے بہت سناتا تھا تو حضرت رحمۃ اللہ کے ناز شریف کے اشعار ہیں یہ آہے کا اثر دیکھتے کا اثر دیکھتے ہیں مدینے کے شام و سحر دیکھتے ہیں یہ آہے سحر کا اثر دیکھتے ہیں مدینے کے شام و جسے آپ کا با خبر دیکھتے ہیں اسے غیر سے بے خبر دیکھتے ہیں جسے آپ کا با خبر دیکھتے ہیں جو اللہ سے باخبر ہو گیا اللہ سے باخبر کون ہے الرحمٰن الفص بھی خبیر رحمان کی شان کسی باخبر سے پوچھو جو اللہ کو پہچان چکے ہیں جسے آپ کا با خبر دیکھتے ہیں اسے غیر سے بے خبر دیکھتے جو اللہ سے باخبر ہو جاتا ہے جس کو ہر وقت تقوا کی فکر اور ہونی فرض ہونی ہے گناہ سے بچنا فرض ہے ہر وقت زبان کی حفاظت کی فکر ہر وقت آنکھوں کی حفاظت کی فکر ہر وقت اخلاق کی فکر معاملات کی فکر ہو تو وہ غیروں میں تھوڑی پڑے گا کہ اس نے کیا کیا تھا اس نے کیا کیا تھا تجسس نہیں کرے گا ٹو نہیں لگائے گا غیبت نہیں کرے گا حضرت حضدیف ہمارے آج کل کے ہم لوگ بدگمانی ہمارے اندر بہت زیادہ بھری ہوئی ہے ہر کسی سے بدگمان میاں بیوی میں لڑائی ہوتی ہے بدگمانی کی وجہ سے ہوتی ہے اور حضرت والا ہم سے توبہ کرواتے تھے بدگمانی سے نہیں کرواتے تھے سب سے پہلے بدگمانی نام جو لیتے ہیں بیت پہ ہم لوگ بیت تو کر لیتے ہیں بدگمانی دلوں میں بھری ہے جس کے دل میں بدگمانی ہوگی وہ اللہ کا ولی کیسے بن سکتا ہے نہ وہ اللہ کی ولی عورت بن سکتی ہے جس کے دل میں بدگمانی ہوگی دل کو اپنے بد بدگمانی کا علاج کرانا چاہیے بہت اچھا علاج ہے میرے شیخ نے فرمایا آپ بتائیے ستر دلیلیں لکھ کے دے دیں کہ اس کے اندر یہ برائی پائی جاتی ہے اس کے یہ جو میں بدگمانی کر رہا ہوں ستر دلیلیں دلیل کے ساتھ لکھ کے دے دیں مجھے اور پھر آپ بدگمانی کر سکتے ہیں کوئی ستر دلیلیں پیش کر سکتا ہے تو اس لیے دل کو اپنے صاف رکھنا چاہیے ظلم و بلم و ہر مومن سے اچھا گمان رکھیں تو یہ بدگمانی بہت خطرناک بڑھتے ہیں جھگڑے جو ہوتے ہیں میاں بیوی میں اور گھر کے اندر یہ بدگمانی کی وجہ سے ہوتے ہیں خامہ خواہ بدگمانی کر کے اپنے اپنے آپ کو جو ہے وہ مصیبت میں ڈالنا اور گناہ کرنا یہ ایسا گناہ ہے جو نظر نہیں آتا اس لیے اللہ والوں کی صحبت سے میں جا کر اس کی اصلاح کروانی چاہیے ہر وقت ہمارا دل بدگمانی کر رہا ہوتا ہے ہر وقت تو بہرحال جسے آپ کا با خبر دیکھتے ہیں اسے غیر سے بے خبر دیکھتے ہیں تجلی جو ہے سبز گنبد پہ ہر دم اسے رش کے شم سو کمر دیکھتے ہیں اللہ تجلی جو ہے سبز گنبد پہ ہر دم تجلی جو ہے سبز گنبد پہ ہر دم اسے رش کے شم سو قمر دیکھتے ہیں مدینے کا جو دنیا دیکھ کر ہم عجب حال قلب و جگر دیکھتے ہیں مدینے کا جغرا فیا دیکھ کر ہم مدینے کا جغرا فیا دیکھ کر ہم عجب حال قلب و جگر دیکھتے ہیں آہ سحر کا اثر دیکھتے ہیں مدینے کے شام و سحر دیکھتے ہیں تصور میں آتا ہے جب سبز گنبد تو ایمان کو گرم تر دیکھتے ہیں تصور میں آتا ہے جب سبز گنبد تو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 سب سے زیادہ اس کے اندر جو بیماری لکھی ہے بد نظری کی بیماری ہے کہ ہم لوگوں کی کتنی احتیاط ہے عورتوں سے اور مستورات کی ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کی کتنی احتیاطی نا احتیاط ہے میرا مردوں سے شریک پردے کے ساتھ نظر کی حفاظت کتنی ہے اور اس کے بعد اس کے اندر اور بھی علاج لکھے ہیں بدگمانی کا بھی علاج لکھا ہوا اس کے اندر اور حضرت والا کی ایک اور کتاب ہے اصلاح اخلاق اور علاج کبر اس کے اندر تکبر کا علاج لکھا ہوا ہے تو یہ بھی بہت ضروری ہے تو ابھی صبح حضرت حضرت والا حضرت شاہ فیروز عبداللہ محمد صاحب دعوت الرقات مالی عجیب بات فرما رہے تھے کہ صبح فرما رہے تھے کل رات مجھے سے فرما رہے تھے کہ اگر کمرے میں اندھیرا ہو اور تو سب سے پہلے اندھیرا ہوتا ہے تو روشنی جلانے میں بلب جلانے میں سوئچ کو ڈھونڈنا پڑتا ہے تھوڑا مجاہدہ ہوتا ہے تو جب بٹن مل جاتا ہے ایک بلب کا بٹن مل گیا تو اس کو جب دبا دیتے ہیں تو بڑی خوشی ہوتی ہے روشنی ہو گئی چیز نظر آ گئی ہمیں اسی طرح گناہ چھوڑنے میں شروع میں مجاہدہ ہوتا ہے ہم لوگوں کو عادت ہو گئی ہے غصے کی ہم لوگوں کو عادت ہو گئی ہے بدگمانی کی اور بیوی پہ طنز کرنے کی جھڑکنے کی مجھے بھی اللہ تعالیٰ میری بھی بات فرمائے اور ہر وہ غصہ والا چہرہ بنانے کی تو ہم لوگوں کو اور ہم اللہ والوں سے بیت اس لیے ہو تاکہ نفس کی اصلاح ہو جائے مگر ہماری چال ویسی کی ویسی ہے <laughs> جیسے کولو کے بیل ہوتا ہے جہاں سے چلے تھے وہیں بس داڑھی آ گئی ٹکنا کھل گیا نمازیں پانچوں کی ہو گئیں باقی یہ یہ بھی گناہ تھے یہ چھوڑ گئے ہم سے ماشاءاللہ یہ بھی نعمت ہے مایوس نہیں ہونا چاہیے مایوسی تو ہے نہیں اللہ کے رستے مگر اور قدم بڑھاؤ دوستوں <laughs> قدم بڑھانا چاہیے اور جو ہے اپنے دل میں جو کھچڑی پک رہی ہے اس کی شیخ سے اصلاح کروانی چاہیے اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی توفیق کتاب فرمایا عزت کو دو لاکھوں مرید تھے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے ابھی بھی جتنے مشاہد ہم کے لاکھوں کروڑوں مریدین ہوتے ہیں بہت سارے مریدین ہوتے ہیں چند ایک ہوتے ہیں جو عزت کو بالکل داؤ پہ لگا کے اپنی اصلاح کرواتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق کتاب فرمائے اس سے بڑی تکلیف ہوتی ہے باقی شیخ اور شیخ کو بھی ماشاء اللہ شیخ دیکھتا ہے تہجد گزار نورانی چہرہ خلیفہ ہیں بیان ہوتے ہیں اور اس سے یہ ہے ایسا نہیں سوچتا شیخ بلکہ شیخ اور پیدا ہوتا ہے کہ ماشاء اللہ اپنی عزت کو داؤ پہ لگا رہا ہے اصلاح کروا رہا ہے شیخ ہے یعنی ہم لوگ کوئی معصوم تھوڑی ہم سے گناہ ہو سکتے ہیں گناہ ہونا کوئی وہ گناہ پہ قائم رہنا اور اپنی اصلاح نہ کروانا یہ بیوقوفی ہے یہ نالائکی یہ گدا بن ہے اپنے گناہ پہ عاشق ہو گئے اور اصلاح نہیں کرواتے ہم لوگ ہمت کریں اللہ تعالیٰ نے ہمت دی ہے حضرت نیسا رحمۃ اللہ علیہ حضرت والا کا یہ شعر بہت درد سے پڑھتے تھے محبوب حقیقی سے کب تک رہے گا غافل محبوب بے حقیقی سے کب تک رہے گا غافل ہاں نفس پر تو کر دے ایک بار دلیرانا ہاں نفس پر تو کر دے ایک بار دلیرانا ہمت کر کے خط لکھیں شیخ کو اپنے عیب بتائیں اور بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ میری بھی حفاظت فرمائے کہتے ہیں ہم لوگ ایک ایک بات شیخ سے پوچھ پوچھ کے چلتے ہیں ہاں اور جب گھر میں پتہ کریں تو بالکل سنت اور شریعت کے خلاف جب گھر میں معلوم ہو تو شرعی پردے کا اہتمام نہیں ہے گھر میں معلوم پتہ چلا جھوٹ بھی بول رہے ہیں بھی کر رہے ہیں ایک بات تو شیخ سے نہیں پوچھی صرف اپنی جو مزے کی باتیں وہ پوچھ لیں اور جس سے نفس کو تکلیف ہوتی ہے وہ بات شیخ سے نہیں پوچھی تو وہ گناہ کی جڑ وہ مضبوط ہو گئی اور پھر ہم لوگوں کے اندر سے وہ خوشبو نہیں آتی جو آنی چاہیے اللہ کی محبت کی خوشبو اللہ کی معرفت کی خوشبو حضرت والا تو عارف بلّہ تھے مجدد زمانہ تھے ان کی خوشبو سارے عالم میں پھیل گئی تو تھوڑا ہمت ہمارے ذکر ہی پورے نہیں ہوتے چار تصویحات مناجات مقبول اور تلاوت یہ پوری نہیں ہوتی پھر آگے آئیے نظر کی حفاظت سو فیصد ہماری نہیں ہے جو حضرت والا کا مضمون تھا ہماری مستورات کو اگر دیکھا جائے ہزاروں میں سے چند عورتیں ہوتی ہیں جو حضرت والا کی باتوں میں سو فیصد عمل کرتی ہیں ورنہ بیان بہت سنتی ہیں ماشاءاللہ زبان کی حفاظت چند عورتیں جو کرتی ہیں ہم لوگ بھی نہیں کرتے ریبت سے بچنا جھوٹ سے بچنا تنس کرنا بیس گنا لکھیں حضرت والا رحمۃ اللہ اخلاق کے اندر اور تو اور مستورات کو جو حضرت والا نے چار جو کتاب دی ہے تقسیم تو ہم لوگ خوب کرتے ہیں ماشاء اللہ حضرت صاحب اور حضرت فیروز عبداللہ محمد صاحب جیسے حضرت والا سے میر صاحب سے لے کے مسجدوں میں خوب تقسیم ہوئی کبھی ہم نے پڑھا صبح آج پڑھا تو مجھے بہت بہت مجھے دھچکا لگا کہ حضرت والا کیا فرما رہے ہیں رحمۃ اللہ علیہ اگر ہم غور سے اس کو پڑھ لیں اس پر ہی عمل کر لیں تو واقعی میں ہم سارے میں بھی مجھ سمیت میں بھی محتاج ہوں ہم سب اللہ کے ولی بن جائیں گے اس کو پڑھا تو ہم نے بہت دفعہ ہے مگر عجیب باتیں ہیں فرمایا عورتوں کے لیے اللہ کی ولیہ بننے والا دوسرا خاص عمل ہے کہ شوہر کے حقوق کا خیال رکھنا اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قرب عظیم عطا ہوگا قرب عظیم وسیع مستورات خط آتے ہیں کہ ہمیں تو وہ مزہ نہیں آ رہا وہ قرب قرب عظیم کیسے عطا ہوگا جب شرعی پردہ کرے گی اور شوہر کے حقوق کا خیال رکھے گی حضرت والا خود لکھ رہے ہیں میں حضرت والا کتاب سے پڑھ کے سنا رہا ہوں کہ اس عمل کی برکت سے شوہر کا خیال رکھنے کی برکت سے ان شاء اللہ تعالیٰ اس بیوی کو قرب عظیم عطا ہوگا جو شوہر کا خیال رکھتی ہے اللہ تعالیٰ نے شوہر کا بہت بڑا حق رکھا ہے اس کو عظمت اور بزرگی دی ہے اس کو عورت پر حاکم بنایا ہے اور قوامون علی النساء شریعت کے معاملے میں اور اس لیے شوہر کو خوش رکھنا بہت بڑی عبادت ہے اور اس کو ناراض کرنا بہت بڑا گناہ ہے اب دیکھ لیں کتنی مصوراتیں شوہر کو ناراض رکھتی ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت پانچ وقت کی نماز پڑھتی ہے رمضان کے مہینے کے روزے رکھتی ہے اپنی عزت کی حفاظت رکھتی ہے پاک دامن رہتی ہے اپنے شوہر کی فرما برداری کرتی ہے اس کو اختیار ہے جس دروازے سے چاہے جنت میں چلی جائے یہ تو فضیلت ہو گئی اتنا آسان پانچ وقت کے روزے رکھ لے پانچ وقت کی نماز پڑھ لے رمضان شریف کے روزے رکھ لے اپنی عزت کو بچائے یعنی شوہر جب دفتر گیا ہوا ہے شوہر جب کاروبار پہ گیا ہوا ہے دکان پہ گیا ہوا ہے تو آپ عزت کو بچائے ڈائجسٹ نہ پڑے چھپ چھپ کے انٹرنیٹ پہ تصویریں مت دیکھیں غیر محرم مردوں سے باتیں نہ کریں لمبی لمبی کال کر کے اپنے شوہر کی برائیاں مت کریں غیر عورتوں سے جو اللہ سے دور ہیں اور اپنے شوہر کی فرما برداری جو عورت کرتی ہے اس کو اختیار ہے جس دروازے سے چاہے جنت میں چلی جائے جنت کے آٹھوں دروازوں میں سے جس دروازے سے اس کا جی چاہے جنت میں داخل ہو جائے اور حضور اکٹر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس عورت کی موت اس حالت میں آئے جس کا شوہر اس سے راضی ہے تو وہ جنتی ہے اور حضور اکبر صلی اللہ علیہ نے فرمایا اگر میں خدا کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنے کے لیے کہتا تو عورت کو حکم دیتا اپنے شوہر کو سجدہ کرے لیکن چونکہ اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں اس لیے عورت کو بھی جائز نہیں کہ شوہر شوہر کو سجدہ کرے اتنی اللہ نے کی عظمت رکھی ہے اور حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب شوہر اپنی بیوی کو اپنے کام کے لیے بلائے تو فوراً اس کے پاس آ جائے حتیٰ کہ اگر چولہے پر کھانا پکانے مصروف ہے تب بھی چلی آئے صبح یہ بات عرض کر ہے سنائی تھی میں نے تو میں نے کہا کہ عرض کیا کہ ہزاروں میں سے ایک کوئی ایک ہی عورت ہوتی ہوگی جو اس پر عمل کرتی ہوگی جب شوہر اپنی بیوی کو اپنے کام کے لیے بلائے تو فوراً اس کے پاس آ جائے حتیٰ کہ اگر چولہے پر کھانا پکانے مصروف ہے تب بھی چلی آئے میرے شیخ فرماتے تھے تکبر مٹاؤ توازو اختیار کرو اور شوہر کی ان باتوں پر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں بتائی ہوئی ان پر عمل کرو اپنی وظیفوں پہ تہجد پہ نازمت کرو اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا اشاد ہے شوہر کے بلا بلانے پر اس کی بیوی اس کے پاس لیٹنے کے لیے نہیں آئی اور اسی طرح غصے میں لیٹا رہا تو تمام فرشتے صبح تک اس عورت پر لانت کرتے رہتے ہیں اب دیکھ لینا چاہیے اگر کوئی شرع یا طبی عذر ہے تو شوہر کو بتا دیں اسی طرح فرمایا دنیا میں جب کوئی عورت اپنے شوہر کو ستاتی ہے تو جو ہو جنت میں اس کو ملنے والی ہے کہتی ہے تیرا ناس ہو اس کو مت ستا یہ تو تیرے پاس چند دن کے لیے مہمان ہے یہ تو تجھ کو چھوڑ کر ہمارے پاس چلا آئے گا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا اشاد ہے تین طرح کے آدمی ایسے ہیں جن کی نہ نماز قبول ہوتی ہے نہ کوئی نیکی ان میں سے ایک وہ عورت ہے جس کا شوہر اس سے ناخوش ہو جس کے شوہر کو جو ناراض کرتی رہتی ہے جو عورت تو اس کی نہ نماز قبول ہوگی نہ کوئی نیکی قبول ہوگی اور وہ خوش فہمی مبتلا ہے کہ میں اتنے موٹی موٹی وظیفوں کی کتابیں پڑھ رہی ہوں خوب روزے رکھ رہی ہوں اور تلاوت کر رہی ہوں تو بھائی شوہر تو ناخوش ہے آپ کا کسی شخص نے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اچھی عورت کون ہے تو آپ نے فرمایا وہ عورت کہ اس کا شوہر جب اس کی طرف دیکھے تو خوش کر دے دیکھیے تین تین چار چیزیں ہیں تو خواتین غور کر لیں اس بات کہ وہ عورت جب اس کا شوہر اس کی طرف دیکھے تو خوش کر دے پہلی کوالٹی امی تو عورتوں کے اندر کیا کوالٹی ہے نہیں ہے تو اصلاح کروائیں اور جب وہ کچھ کہے تو اس کا کہنا مانے مگر ناجائز اگر کہہ رہے تو اس کہنا ماننا جائز نہیں کہ بھائی نقاب اتارو میرے ساتھ غیر شہری تقریبات میں چلو اس کا کہنا ماننا جائز نہیں یعنی جب شوہر کچھ کہے تو اس کا کہنا مانے اپنی جان اور مال میں کچھ اس کے خلاف نہ کریں اور شوہر کا ایک حق یہ بھی ہے کہ اس کے پاس ہوتے ہوئے بغیر شوہر کی اجازت کے نفل روزے بھی نہ رکھے نہ نفل نماز پڑھے اور ایک حق شوہر کا یہ ہے کہ ایک حق یہ ہے کہ شوہر کے سامنے میلی کچہری اور صورت بگاڑ کے نہ رہے بلکہ بناؤ سنگھاڑ سے رہا کرے اور شوہر کا ایک حق یہ ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر کہیں نہ جائے نہ رشتے داروں کے گھر جائے نہ غیر کے گھر جائے اور حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت میسا رحمۃ اللہ علیہ ابھی موجودہ شیخ نے ایک بات یاد دہانی کروائی کہ ایک حق ہم لوگ بھول چکے ہیں کہ بیوی کو ہر مہینے ایک ایک دن ہر ہفتے ایک دن اجازت دے کہ اپنی ماں باپ سے مل کر آ جائے یہ بھی بیوی کا حق ہے تین تین مہینے ہو جاتے ہیں چار چار مہینے ہوتے ہیں بیچاری اپنی اماں سے نہیں مل سکتی تو شوہروں کو بھی چاہیے کہ بیوی کو تھوڑا والدین سے ملنے دیا کریں اور جب والدین بیمار ہوں بیوی کے یعنی ساس سسر ہمارے تو شوہر کو چاہیے کہ اس اس سے بولے کہ جاؤ اپنی والدہ کی خدمت کر لو اپنے والد صاحب کی خدمت کر لو یہ حضرت نے صبح یہ بات توجہ دلائی تو یہ تو بیویوں کے بارے میں ہو گیا ہمارے بارے میں حضرت والا اتنی دفعہ بیان فرماتے تھے کہ ہم نے چاہیے کہ بیوی کی خطاؤں کو معاف کریں حدیث شریف میں آتا ہے کہ عورت مثل ٹیری بستی کے المرد کا ذل اپن تھا کسرتا اگر اس کو سیدھا کرنا چاہو گے تو ٹوٹ جائے گی استمتا تھا فیوج اس ٹیڑھی بستی سے سیدھا صرف فائدہ اٹھا رہے ہو تو اٹھا سکتے ہو حضرت والا فرماتے ہیں کبھی کبھار کتنا فائدہ ہمیں دے رہی ہے کہ ماشاء اللہ کپڑے فری مل رہے ہیں کپڑے دھل رہے ہیں کھانا پکا کے دے رہی ہے اور بھی سارے کام ہمیں کر کے دے رہی ہے اور پھر ہم اس کو جھڑک دیتے ہیں اس کی بات نہیں سنتے حضرت والا نے پرسوں حضرت والا رحمۃ اللہ کا بیان لگا تو فجر کی مجلس سے فرمایا تھا میں اپنی اس کی نیت سے حرض کر رہا ہوں کہ فرمایا تھا کہ عورتوں کا دل بہت نازک ہوتا ہے ان کے دلوں کو مت دکھاؤ دکھاؤ اور یہ بھی فرمایا حضرت والا رحمۃ اللہ نے تو فرمایا تھے کہ حدیث شریف میں یہ جو بات سنائی کہ عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے اس کو سیدھا کرو گے تو ٹوٹ جائے گی اس کی تشریح میں محدثین لکھتے ہیں فی ہی تعلیم اس میں تعلیم ہے عورتوں کے ساتھ بھلائی کے ساتھ پیش آنے کا وہ رفت مہینہ ان کے ساتھ نرمی کرنے کا ہم لوگ شوہر دیکھ لیں اتنا بھاری بھر کر جسم لے کر ہم اپنے بیوی کے ساتھ نرمی کرتے ہیں یا نہیں کرتے یہ ہر وقت سختی کرتے رہتے نرمی کرنی چاہیے دین بھی سکھانا ہے تو محبت سے سکھانا ہے حضرت والا میرے موجودہ شیخ حضرت والا حضرت شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب کا تم عالیہ کے پاس ایک ان کے ایک مرید تو وہ اب شیخ کے پاس تو انسان رہتا ہے سیکھتا رہتا ہے تو بھائی شیخ کے حضرت والا ہمیں بار بار سکھاتے ہیں جب پلیٹ کھانا ختم ہو جائے تو پلیٹ کو چاٹ لینا چاہیے سنت ہے چائے بھی حضرت رحمۃ اللہ پیتے تھے عارف بلّہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب میں نے خود دیکھا چائے بھی پیتے تھے تو حضرت والا کے ہاتھ پہ تو فالش تھا تو حضرت والا اپنے خادم کو فرماتے اس کو چاٹ لو اچھی طرح تو حضرت والا رحمۃ اللہ چٹوا دیتے تھے اس کو کیونکہ میں نے تو فالش کے زمانے میں حضرت والا کی زیارت کی اور حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ کو بھی دیکھا اور سب جو بھی حضرت والا کے باعمل ہیں حضرت شاہین اقبال اصر صاحب دار القاتم عالیہ کو بھی دیکھا ان کے ساتھ بھی سفر میں رہا یہ سب حضرات ماشاء اللہ پلیٹ کو چاٹ لیتے تھے تو اب وہ نئے نئے بیت ہوئے تھے تو حضرت شیخ سے بیت ہو گئے وہ بیت ہونے کے بعد اب وہ بیوی نے پلیٹ نہیں چاٹی تو اس پہ پٹائی کر دی چاہیے غصہ کر دیا بھائی اس کو سکھا دینا چاہیے یہ کوئی بات پٹائی کرنے والی تو نہیں یہ کوئی غصہ کرنے والی تو نہیں ہم نے تو خانقاہ سیکھ کر آ گئے یا تبلیغ میں سیکھ کر آ گئے کسی عالم سے سیکھ کر آ گئے تو اس میں بیوی کو یاد نہیں رہا اس کے اور بھی بہت سارے اس کام ہوتے ہیں ذرا ذرا سی بات پہ بیوی کو ڈانٹنا اور جھڑکنا یہ صحیح بات نہیں ہے اس کو محبت سے سمجھا سکتے ہیں بھائی پلیٹ چار دینا چاہیے رزق ادب کرنا چاہیے حدیث شریف میں آدھا اکریم الخوب روٹی کا اکرام کرو <clears throat> ذرات ہوتے ہیں بچے ہوتے ہیں چادر بچھا کے کھانا کھائیں دستخوان بچھا کے کھانا کھانا چاہیے تاکہ دستخوان پہ روٹی کے ذرات گر جائے تو ہم اس کو روٹی رزق کے ذرات بہت پیارے ہوتے ہیں تو پیاری کو کیا کیاری میں ڈال دینا چاہیے تو پیاری چیز ہے رزق اس کو کیاری میں ڈال دینا چاہیے تو اس کا اہتمام ہم لوگوں کو کرنا چاہیے کہ بیوی خطاؤں کو معاف کر دینا چاہیے حضرت والا فرماتے بیوی کے سامنے شیف بن کے نہ جائیں بیوی کے سامنے جو ہے اس کو لیلا سمجھنی چاہیے یہ سوچیں لیلا ملی ہے بدستے مولا ملی ہے اور جو بوڑھے ہو گئے حضرت والا فرماتے تھے جوانی میں تو مودہ محبت اور بڑھاپے میں رحمت والا معاملہ کیجیے اور اس کو بولے اے میری گڑیا شکر کی گڑیا وہاری میری گڑیا کامل مومن وہ ہیں اس کے اخلاق اچھے ہیں اس میں بھی کامل وہ ہیں جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہے اور اسی طرح ایک بات اور عرض کرنی تھی کہ حدیث شریف میں آتا ہے من تواز اللہ رفا اللہ جو توازو اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلندی عطا فرماتے ہیں تو توازو صرف مسجد والوں کے ساتھ تھوڑی ہونی چاہیے حضرت میں عجیب بات ہم لوگ اس طرح توجہ نہیں آتی ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں تبلیغی دوستوں کے ساتھ توازو کریں گے <laughs> شیخ کے سامنے توازو کریں گے اور بیوی کے سامنے اکڑ جائیں گے کیا <laughs> وہاں توازو نہیں دکھائیں گے دین کے معاملے میں بھی محبت سے سمجھانا ہے بچوں کے سامنے بھی توازو تو اللہ کے لیے ہونی چاہیے نا بیوی ہماری غلام تھوڑی ہے اللہ کی بندی ہے کسی کی بیٹی ہے کسی کی جگر کا ٹکڑا ہے وہ تو وہاں بھی اور بیوی کو بھی چاہیے شوہر کے سامنے اکڑے مت شوہر بیوی جب شوہر کو ڈانٹتی ہے تو میرے شیر نے ایک بات عجیب بات فرمائی جب بیوی جب شوہر کو ڈانٹ رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ شوہر کو حقیق سمجھ رہی ہے <laughs> شوہر پہ غصہ کر رہی ہے اور تو اس کا مطلب شوہر کو حقیر سمجھ رہی ہے ہاں ناز دکھا سکتی ہے عورتوں کو ناز دکھانے کا حق حاصل ہے حضرت والا نے فرمایا عورتوں کو ناز جو ہے یہ حق عورتوں کو دیا کرو جب عورتیں ناز دکھائیں تو ان کے ناز اٹھانے چاہیے عائشہ صدیقہ عنہ خود ناز دکھاتی ہے ہم لوگ کو یہ باتیں معلوم ہیں مگر رہا تقرر رہا عمل کی نیت سے اگر سنیں گے میں بھی عمل کی نیت سے عرض کر رہا ہوں کہ میں دن کا جائزہ جائزہ بھی لیتا جا رہا ہوں کہ میرا اس پر عمل ہے کہ نہیں اگر نہیں ہے تو میں اس نیت سے عرض کر رہا ہوں کہ اللہ مجھے عمل کی توفیق دے دے کیونکہ بار بار بات تکرار کی جاتی ہے تو عمل کی توفیق ہو جاتی ہے کیونکہ حضرت عجیب بات ابھی صبح فجر میں ظہر میں یا کل ظہر میں حضرت سے ملاقات ہوئی تو حضرت خود فرمایا تھے کہ اب اتنا قرب قیامت کا زمانہ ہے فتنے کا زمانہ کہ مجھے ایسے ایسے کیس آ رہے ہیں ایسے ایسے یعنی دیندار گھرانوں کے کیس آ رہے ہیں کیونکہ ہمارے گھر میں ٹی وی نہیں ہے مگر ہمارے گھروں پہ موبائل ہے موبائل کے اندر ہم لوگوں نے فیس بک کھولا ہوا یوٹیوب اکاؤنٹ مگر بہت سے لوگ اس کو بھی ماشاء اللہ ختم کر دیتے ہیں واٹس ایپ چل رہا ہے واٹس ڈاؤن کہتے ہیں حضرت <laughs> یہ چل رہا ہے ہمارے موبائل کے اوپر تو پھر سکون کیسے ملے گا ہر وقت میسج کر رہے ہیں میسج کا ٹائم ہے فیس بک کا چیٹنگ کا ٹائم ہے بیوی کا یہ ٹائم ہی ہے ہمارے پاس ان جی کا کا کا علی حق تمہاری بیوی کا بھی تمہارے اوپر حق ہے تمہارے نفس کا بھی تمہارے اوپر حق ہے چھ گھنٹے نیند کرنی ضروری ہے حضرت والا فرماتے تھے کہ جو لوگ دماغی کام کرتے ہیں وہ آٹھ گھنٹے اور جو دماغی کام نہیں کرتے چھ گھنٹے ضروری ہے نیند تاکہ اگر نیند پوری نہیں کریں گے تو چڑ ہو جائے گا دماغ میں یبوست ہو جائے گی اور پھر جو ہے غصہ زیادہ آئے گا چھ گھنٹے نیند پوری کریں نیند نہیں آتی تو اللہ فرماتے ہیں شیخ سے پوچھیں آپ لگتا ہے آپ کہیں زیادہ ذکر کرنا شروع کر دیا آپ وظیفے زیادہ پڑھ رہے ہیں شیخ سے چھپا کے آپ بہت بڑے ولی اللہ بننا چاہ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں بہت عورتیں بھی شیخ سے چھپا کے پڑھی ہوتی ہیں بہت لمبی چوڑی اور سمجھتی ہیں بہت بڑی ولی اللہ بن جاؤں گی شیخ کو چھپایا ہے تحجد بھی چل رہی ہے اشراق بھی چل رہی ہے منع نہیں ہے یہ سب تو اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے مگر کیونکہ آپ کی صحت اب اس قابل نہیں ہے آپ ڈپریشن کی مریضاں ہیں آپ جو ہے ہر وقت ٹینشن میں رہتی ہیں ہر وقت غصہ ناک پہ چڑھا رہتا ہے اور پھر شیخ کو بتا بھی نہیں تحجد بھی اٹھ کے پڑ رہی ہے شوہر بھی پریشان ہو رہا ہے صبح نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھتے تھے کباڑ کھولتے تھے اسی پیارے نبی کی سنتوں میں لکھا ہوا ہے حسائشیں صدیقہ کو معلوم نہیں ہوتا تھا اس لیے آرام سے دروازہ کھولتے تھے اور آج ہمارا کیا حال ہے تحجد میں صبح اٹھیں گے بس جلا دیا تو شوہر کی نیند ہی خراب ہو گئی بیچارہ نوکری کرنے جائے گا <laughs> اور آپ تحجد میں اٹھ رہی ہیں عجیب یہ کوئی انسانیت تو نہیں ہے یہ جہالت ہے اپنے نفس پرستی اور کچھ بھی نہیں ہے دین کی سمجھ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کے سلسلے میں لوگ تعلق رکھتے ہیں سامنے مجھے میسج کیا آپ کا سلسلہ تھانوی سے تعلق ہے اور ہمارے گھر میں تو یہ چل رہا ہے تو بالکل صحیح میسج کیا اس نے حق بات تو قبول کر لینی چاہیے کیا حال ہے بیٹھ جاؤ شام حضرت خان بھی یہی فرماتے تھے کہ ہمارے یہاں غوث اور ابدال نہیں بنایا جاتا ہمارے تو انسان بنایا جاتا ہے اور یہ انسانیت تو نہیں اپنے نفس یعنی اپنے اوپر ظلم کرنا نبی علیہ السلام کو دعا پر مارا یا اللہ میں آپ سے صحت کا سوال کرتا ہوں اپنی صحت برباد کر لینا یہ تو یہ تو صحیح نہیں جب صحت برباد ہوگی تو بچوں کا وہ بیوی کیسے خیال رکھے گی جو شیر سے چھپا چھپا کے وظیفے پڑھی مجموعہ واضح پورا پڑھ لیتی ہے اور پتہ کون کون سے وظیفے پڑھ لیے فضائل ذکر سے پڑھ لیا بھائی اتنا ذکر کرو لوگ تمہیں دیوانہ سمجھے تو اب ذکر پہ ذکر شیخ کو بتا بھی نہیں رہے بھائی شیر کے بتائے ذکر کا اہتمام کرنا چاہیے کیونکہ آج کل قوتیں کمزور ہو گئی ہیں کمزوری کا زمانہ چل رہا ہے کل کراچی کی ہوائیں کیسی ہو گئی ہیں <laughs> اور اصلی کی بھی بہت مشکل سے ملتا ہے حضرت والا فرماتے تو اس لیے کیا بات چل رہی ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور ہم سب کو اپنی رحمت سے عمل کی توفیق عطا فرمائے اللہ کا فضل مانگیے اللہ کا فضل سے ان اللہ سارے کام مل جاتے ہیں یہ سارے اعمال جو ہیں ذکر کرنا تحجد پڑھنا اشراق پڑھنا وظائف پڑھنا اللہ کی رحمت سے متوجہ کرنے والے ہیں ان کی وجہ سے اگر صحت خراب ہو رہی ہے تو یہ یہ نفری اعمال ہیں صحت خراب ہو رہی ہے تو غصہ آ رہا ہے نیند پوری نہیں ہو رہی اور پھر شوہر کا حق ادا نہیں ہو رہا بچوں کا صحیح حق ادا نہیں ہو رہا پٹائی ہوئی چڑچڑا بڑھ گیا ہے تو بتائیے مزاج خراب ہو گیا اور نبی صلاحۃ السلام یا اللہ تعالیٰ تو یہ نہیں چاہتے ہمارا مزاج بگڑ جائے اور ہم لوگ غصے کے مریض بن جائیں غصے کے لیے تو قرآن شیف میں آتا ہے بلکہ زمین و جو اپنے غصے کو پی جاتے ہیں اور آفین علی ناس لوگوں کی خطاؤں کو معاف کر دیتے ہیں ہمارے اندر دونوں کوالٹیز نہیں ہیں نہ غصے کو پیتے ہیں نہ لوگوں کو معاف کرتے ہیں یہ تو فرض ہے قرآن شیف آیت سے ثابت ہے غصہ آ جاتا ہے تو ہر وقت ناک پہ چڑھا رہتا ہے پی جانا چاہیے پہلوان شخص سے جو غصے کو پی جائے اور پھر لوگوں کی خطاؤں کو معاف بھی کر دینا غصہ آ گیا پی گئے اب دن میں کینا یا گوشت بھرا ہوا ہے معاف کر دیجیے بھائی معاف کی حضرت والا کیا فرماتے ہیں معاف سب معاف ایڈوانس معاف پیشگی معاف کر دیتے ہیں حضرت والا رحمۃ اللہ حضرت اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے یہ صفت ہم لوگ بھی اپنے اندر نہیں میں نے ریز کیا حضرت شیخ نے بڑی اچھی بات چھ مہینے بتکلف ہم اس تین آیتوں پہ عمل کریں کہ جو اپنے غصے کو پی جاتے ہیں جو لوگوں کی خطاؤں کو معاف کر دیتے ہیں اور جو احسان کر دیتے ہیں غصے کو پینے کے بعد کچھ ہدیہ بھی دے دینا چاہیے معاف کرنے کے بعد ہدیہ بھی دیں تاکہ دل ہمارا صاف ہو جائے آج تو گھروں کے اندر بیوی بچوں ماں باپ بہن بھائیوں آپس میں بو اور کینا بنا ہوا ہے والا یہ بھی فرماتے ہیں ہر مہینے اپنی والدہ کو اپنے والدین کو کچھ ہدیہ بھی دینا چاہیے والدین کے تاکہ ان سے محبت ان سے جو ہے کنیکشن مضبوط رہے اور جن کے والدین چلے گئے روزانہ تینوں کل پڑھ کے کل مولانا شریف پڑھ کے ان کو ہدیہ کر دیا گئے <laughs> وہ نہ ان کو یہ بھی ان کو ثواب مل جائے گا تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہمت کریں اپنے مزاج کو بدلیں میں بھی میں بھی کوشش کروں اپنے مزاج کو ہم لوگ حضرت والا رحمۃ اللہ کے سلسلے سے بہتے ہیں اور جو بھی نہیں بھی بیت پھر بھی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کے سلسلے سے پورا دیوبند جو ہے سارا کام حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کا یہ سلسلہ ہے حاجی امداد اللہ حاجی مکی رحمۃ اللہ کا سلسلہ ہے تو وہاں تو یہی باتیں بتائی جاتی تھیں سب سے زیادہ اسی پر زور دیا جاتا تھا کہ ہم اپنے اخلاق کی اصلاح کروائیں جو عورت یا جو مرد جو مرد یا عورت اپنے اخلاق کی اصلاح نہیں کرواتا تو وہ تو ولی اللہ ہو نہیں سکتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے اکمل مومن وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں اور جب تک شیخ کو بتائیں گے نہیں تو شیخ کوئی عالم الغیب تو ہوتا نہیں ابھی ایک میسج میرے پاس آیا ہوا ہے عجیب میسج ہے کہ آپ دعا کیجیے میری کمیٹی نکل آئے کمیٹی میں میرا ہی نام آ جائے شیخ کا یہ کام تھوڑی کمیٹی کے لیے دعا کرے ٹھیک ہے دعا کر دے گا اللہ تعالیٰ آپ کے اس میں برکت عطا تھا کمیٹی میں یعنی جو کمیٹی کھل رہی ہے اس میں وہ بھی جائز ہونی چاہیے کمیٹی اس میں ناجائز طریقے بھی ہوتے ہیں اس میں شیخ یہ دعا کرتا رہے کہ آپ کے نام بھی آپ ہی کا نکلے اس وقت جب قرآن اندازی ہو تو عجیب عجیب باتیں ہوتی ہیں اور اسی طرح بہت سے لوگ مایوس ہو جاتے ہیں مایوس ہونے کی بالکل ضرورت نہیں اللہ کے رستے بالکل مایوس ہی نہیں ہے حضرت نے عجیب بات صبح فرمائی بیت میر کے اندر عجیب بات فرمائی اگر ہم سب مل کے اور پوری دنیا مل کے کر کریں گے اللہ تعالیٰ کی بڑائی میں اور عظمت میں اور اللہ تعالیٰ کی خدائی میں کوئی فرق نہیں آتا گناہ سے ہمیں نقصان پہنچتا ہے تو گناہ کرنے سے اور پورے سب ہم لوگ خوب گناہ کریں آسمان و زمینوں میں بھر جائیں مگر سچے دل سے توبہ کر لیں گے اللہ تعالیٰ سب گناہ کو معاف کر دیتے ہیں ایسے پیارے اللہ تعالیٰ ہیں مایوس ہونے کی بالکل نہ کسی مرد کو نہ کسی عورت کو بہت سے مرد اور عورتیں مایوس ہو جاتے ہیں اتنے عرصے سے اللہ کے رستے میں چل رہے ہیں اور کچھ کیفیت ہی نہیں ہو رہی کچھ مزہ ہی نہیں آ رہا اور کچھ ترقی محسوس نہیں ہو رہی حضرت نے عجیب مثال دی میں اس کو فوراً نوٹ کر لیا ڈائری کا تو میں جب میں جہاز کے میرے بہت سفر ہوئے تو شروع سے بچپن سے جہاز کے میرے بہت سفر ہوئے تو جہاز جب اتنی ہزار فٹ بلندی میں چلے جاتا ہے آپ کے بھی سفر ہوئے تو وہ اتنی تیزی سے چل رہا ہوتا ہے سات سو کلو میٹر ایک گھنٹے میں اس طرح کچھ رفتار ہوتی ہے اس کی تو مگر جب اوپر چلے جاتا ہے ایسا لگتا ہے جیسے جہاز کھڑا ہوا ہے <laughs> جہاز بالکل کھڑا ہوا ہے تو ماشاء اللہ سب سے پہلے تو ہمارے حضرت نے عجیب بات فرمائی ایمان کی دولت ہے پچاس نمبر ہم سب کو ملے ہوئے اس کے بعد ہم حضرت کے ہاتھ پہ بیت ہو گئے کسی بھی شیخ کے ہاتھ پہ نہیں بھی ہوئے تو آنا جانا تو ہے ماشاء اللہ ان کے ہاتھ بیت ہو گئے تو fifty three fifty five number تو ہو ہی گئے ہوں گے کچھ نہ کچھ تو گناہ چھوڑے <laughs> ساٹھ نمبر تک تو پہنچ ہی گئے ہوں گے اب تو ہمت کریں مایوس ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے ایمان تو ہمارے پاس ہے اللہ دینا آمن اور قانون یا صاحب نسبت نسبت اس کو کہتے ہیں جو ایمان لائے اور جو تقوی اختیار کرے پچاس نمبر تو پاسنگ نمبر تو ہم سب کو مل چکے ہیں ماشاء اللہ اللہ کا شکر ہے ایمان پہ بھی شکر ادا کرنا چاہیے ایمان کی بہت بڑی دولت اللہ تعالیٰ عطا فرمائی مگر یہ دنیا کی رنگی ہے فیس بک یوٹیوب موبائل نے سب کو پاگل کر دیا <laughs> اکثر لوگوں کے گھر تباہ ہو رہے ہیں اچھے اچھے دیندار گھرانے تباہ ہو رہے ہیں موبائل کی وجہ سے چھپ چھپ کے گناہ کرتے ہیں شیخ کو بتاتے بھی جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے تھوڑی دیر کی لذت حضرت والا کا شعر ہے یہ مانا معاصیت میں تھوڑی لذت ہے ہے مگر اس پالنے والے سے یہ کیسی بغاوت اور لذت صرف فیس بک یوٹیوب کی نہیں ہے تکبر کی لذت بھی ایسی ہوتی ہے حب چار کی لذت اور حب مال کی لذت بھی ایسی ہوتی ہے پتہ بھی نہیں چلتا تکبر کوئی نظر نہیں آتا جس کے دل کے اندر رائے کے برابر ہوگا جنت تو کیا جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا وہ شخص مرد اور عورت ہم اپنے دل کا جائزہ لے لیں اگر ہم ہر وقت کسی پہ برس رہے ہیں ہر وقت غصہ ہمارے ناک پہ سوار ہے ہر وقت چڑچڑاپن ہے تو یہ تکبر کی تو علامت ہے تکبر کی تو سب شاخیں ہیں بدگمانی کرنا زبان غیبت میں ابتلا رہنا غصہ ہر وقت ناک پہ چڑھا رہنا تکبر کی شاخیں ہیں ہم اپنے آپ کو ولی اللہ سمجھ رہے ہیں اور ولی میں ہمارا نام بھی نہیں ہے کہ حدیث میں آتا ہے جس کے دل میں رائے کے برابر تکبر ہوگا جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا مجھے تو اپنی زبان سے ایک شخص نے مجھے خط لکھا تو کہ میں اتنے دنوں سے یہ جملہ کہہ رہا ہوں میں پتھر کا ہو گیا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا وہ جملہ کیا ہے حضرت خانوی رحمۃ اللہ کا جملہ ہے کہ وہ تو میں نے اس حضرت والا کی برکت سے جواب دیا کہ شاء آپ کہتے رہیں ایک دن دن میں اتر جائے گا ان شاء تعالیٰ وہ جملہ کیا ہے اپنا نام لے کے کہنا چاہیے کہ اے کمال تو تمام عالم کے مسلمانوں سے کمتر ہے فی الحال اور تمام کافروں اور جانوروں اور سور اور کتے سے کمتر ہے فی الحال زبان معال یعنی انجام کے اعتبار سے جب یہ صبح فجر کے بعد آفٹر فجر آفٹر مغرب تین تین دفعہ کہیں گے انشاءاللہ ایک بار ایک دن دل میں یہ بات اتر جائے گی پھر جب انسان اپنے آپ کو سب سے کمتر سمجھے گا تو اور تو پھر وہ کیسے غصہ کرے گا غصہ کر سکتے ہیں جائز ناجائز بات پر بچے نے گلاس توڑ دیا تو حضرت فرمایا غصہ مت کرو گلاس کی عمر تھی آر گوپال کا نیا کئی پہلا ہی دن تھا اور گلاس ٹوٹ گیا نیا نیا گلاس آیا تھا ٹوٹ گیا وہ تو بچے پٹائی نہیں کرنی چاہیے بلکہ حضرت والا نے طریقہ فرمایا رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت والا پر فرمایا کہ اس طرح کہہ دو بیٹے گلاس ذرا مضبوط پکڑا دو یہ بھی ایک طریقہ ہے پٹائی لگا رہا ہے کھنچائی لگا رہا ہے <laughs> اور دوسرا طریقہ بیٹے ذرا گلاس مضبوط پکڑا کرو اور امنا اللہ و امنا راجون پڑھ لیجیے یہ طریقہ بھی طریقہ بدلنا ہے صرف ہم نے اللہ میرا بھی ہم بڑا مشکل ہوتا ہے اپنے مزاج کو شیخ کے مزاج میں ڈھالنا کیونکہ ہماری عادت نفس ایسا تگڑا ہو گیا گناہ کر کر کے ایسا پھول گیا ہے یہ تعریفیں سن سن کے اور تکبر ایسا بھر گیا اس کے اندر اس کو اب جو ہے دل نہیں چاہتا کہ اس اپنے نفس کی اصلاح کروائے اس میں بڑا مزہ ہے تھوڑا نفس کو چوٹ تو لگتی ہے ظاہر سی بات ہے شیخ کے سامنے نفس کو مٹانے میں بڑا چوٹ لگتی ہے اپنے ایپ بتانے میں شیخ سوچتا ہے بھائی یار میں تو اس کو بہت بڑا وہی سمجھا رہا تھا نت فقیر مگر ایسا نہیں سوچتا شیخ یہ ہم لوگ سوچتے ہیں کہ شیخ ایسا سوچے گا شیخ تو بلکہ خوش ہوتا ہے ہمیشہ خوش ہوتا ہے مجھے بھی بڑی خوشی ہوتی ہے جو ہے باپ وغیرہ جو خواتین خط لکھتی ہیں بڑی خوشی ہوتی ہے میں حیران بھی ہوتا ہوں اور حضرت والا کے ہمارے جو موجودہ شیخ کے بابا ہیں وہ خود فرمائے تھے کہ میں تو ان کو بڑا ولی اللہ سمجھتا ہوں ایسے لوگوں کو جو عزت کو داؤ پہ لا کے اپنی اصلاح کرواتے ہیں اپنے ایپ دیکھتے ہیں تربیت عاشق خان نے خدا تین جلدوں میں چھپی ہے حضرت والا کی چھپی ہوئی ہے تو حضرت والا کے ہمارے شیخ کے موجودہ شیخ کے جو بابا ہیں فرمایا تھے میں حیران ہوتا ہوں کہ ان لوگوں نے کیسے اپنی اصلاح کروائی کہ میں حضرت میں ہاتھوں سے جوانی برباد کرتا ہوں عورتوں نے کیسے اپنی اصلاح کروائی کہ میں چھپ چھپ کے ڈائجسٹ پڑھتی ہوں یا زبان سے ابھی تک حضرت نے اتنی دفعہ پرچے بھیجے ہمیں بھی حضرت جب خط لکھتے ہیں پرچہ لگا کے کیونکہ ہزاروں خط آ رہے ہیں وہ سب کا وہی جواب ہے حضرت یہی فرماتے ہی عورتوں کو فرماتے ہیں بھائی یہ شوہر کے حقوق کا پرچہ پڑھ لو اب پڑھ لیا عمل کتنا ہے ٹک لگا کے شیخ کو بتائیں کہ میرا اس پوائنٹ پر عمل نہیں ہو رہا آپ نے جو فرمایا تھا کہ یہ بات پر عمل کریں میرا اس پہ عمل نہیں ہو رہا ہے اس پہ بتائیے شیخ تو وہی علاج بتائے گا کوئی نیا علاج تھوڑی ہوگا بس شیخ کے مشورے میں برکت ہو جاتی ہے آپ ذرا ان باتوں کو کیونکہ ہم لوگ پرانے سب آنے والے ہیں تو یہ بات وہ والی بتا رہا ہوں کہ ہمیں اس تھوڑا ہمت کر کے آگے بڑھیں اس میں زندگی بڑا مزہ ہے ہم لوگ مایوس کبھی ہونا نہیں چاہیے اللہ تعالیٰ کے راستے کھلے ہوئے ہیں اللہ میں رحمت اللہ ہم لوگ ماشاء اللہ اللہ والوں کی مسجد سے بیٹھنے والے ہیں دین کے شعبوں میں جڑنے والے ہیں مایوس ہونے کی تو بالکل ضرورت ہی نہیں ہے خواتین بھی ماشاء اللہ پابندی سے بیانات میں آ رہی ہیں بڑی ترقی ہو رہی ہے ترقی ہوتی ہے وہی عرض کر رہا تھا پتہ نہیں چلتا ہم لوگوں کو آہستہ آہستہ ہوتی رہتی ہے مگر تکبر کی اصلاح یہ بہت ضروری ہے غصے کی اصلاح بہت ضروری ہے ساری ترقی رک جاتی ہے ایسے شخص کی جو اپنی زبان کی حفاظت کی اصلاح نہیں کرواتا اور غصے کی اصلاح نہیں کرواتا کیونکہ غصہ ایمان کو ایسے تباہ کر دیتا ہے جیسے ایلوا شہد کو کڑوا کر دیتا ہے ایلوا اتنی بری کڑوی دوائی ہوتی ہے کہ دور سے کوٹ رہا ہو تو یہاں تک بدبو آ جائے گی تو ایسا ایمان اس شخص کا تباہ ہو جاتا ہے جو غصہ نافذ کر دیتا ہے تو غصہ نافذ کرنا چاہیے جہاد کے اندر یا نفس کے اوپر غصہ کریں جب نفس کہے کہ یار لڑکی کو دیکھ لو کوئی بھی نہیں آفس کے اندر ریسیپشن پہ عورت بیٹھی ہے دیکھ لو کوئی نہیں دیکھ رہا اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہے ہیں بازار کے اندر گئے دودھ لینے گئے وہاں لڑکیوں کی لائنیں لگی ہیں وہاں دیکھ رہے ہیں کوئی دیکھ ہی نہیں رہا موٹر سائیکل پہ جا رہے ہیں سگنل پہ رکے گاڑیوں کے اندر گھس گھس کے دیکھ رہے ہیں لڑکی بیٹھی ہے لڑکا بیٹھا ہے یہ تو اللہ کے ولیوں کا طریقہ نہیں ہوتا اللہ کا ولی بننا فرض مستورات ہیں بیت میر سے لے کے جو ہے ماشاء اپنے گھر جا رہی ہیں یا خانقاہ سے لے کے نارتھ کراچی تک آ رہی ہیں تو وہ خوب نظروں کو خراب کر رہی ہیں جس مرد کو چاہیں اٹھا کے نظر دیکھ رہی ہیں ایسے تو اللہ کی بلیاں نہیں بڑھتی عورتیں نظر کی حفاظت کا اہتمام عورتوں کے لیے بھی ہے زبان کی حفاظت کا اہتمام اور سورات کے لیے بھی ہے برکت کے لیے حضرت کی باتیں کر دیتا ہوں حضرت والا فرما رہے ہیں اگر کوئی کہے کہ یہ حضرت والا کی کتاب ہے مواہب ربانی ہے اس کو جو پڑھ لے گا اس کو شیخ کی محبت مل جائے گی اور بہت سارے اس میں طریقے لکھے ہوئے اللہ کی محبت کے اور شیخ کی محبت مواہب ربانی یہ کتاب ہے یہ خرید لینی چاہیے اور بھی چاہیے میرے شیخ نے حضرت والا حضرت شاہ فیروز عبداللہ محمد صاحب دان کا تمہاری پتہ نہیں سات آٹھ دفعہ اس کو ختم کی اس کتاب کو میں نے بھی تین دفعہ شاید پڑھی ہے اس کتاب کو ہر دفعہ الگ مزہ آتا ہے حرم شریف کے ملفوظات ہیں اس میں فرمایا اگر کوئی کہے میں بہت پرانا مجرم ہوں بچپن سے بد نظری کی حسینوں کو تاکنے کی عادت ہے اور گناہ کی عادت بالکل پکی ہو چکی ہے اس کا جواب یہ ہے گناہ کی کتنی عادت پکی ہو اس کے چھوڑنے پر اسے اختیار اور طاقت حاصل ہے ورنہ تقوی کسی زمانے میں فرض ہوتا اور کسی زمانے میں فرض نہیں ہوتا کیونکہ طاقت کے بغیر تقوا فرض کرنا ظلم ہے اور اللہ تعالیٰ ظلم سے پاک ہے معلوم ہوا گناہ چھوڑنے کی طاقت ہر زمانے میں ہے ماضی میں بھی حال میں بھی استقبال میں بھی اس کی دلیل حصی پیش کرتا ہوں کہ ایک پریکٹیکل دلیل حضرت والا پیش کر رہے ہیں کہ ایک بہت تگڑا آدمی ہے بہت خونی اور بہت ماہر باکسنگ ہے یعنی بہت جو ہے وہ جسے کہتے ہیں آج کل کے نوجوان جو ہیں وہاں جاتے ہیں جم جاتے ہیں جم باڈی بلڈنگ بنا باڈی بلڈنگ باڈی دیکھو تو ایسے نکلا نکلے ہوئے اور نفس کے سامنے ڈھیر ہوا ہیں جب لڑکی آتی ہے ہاں، ہاں، ہاں۔ <laughs> اسے کہاں باڈی چلی آتی ہے پہلوان تو وہی شخص ہے جو نفس کو پٹکتے تو بہت تگڑا آدمی بہت خونی بہت ماہر باکسنگ ہے کہتا ہے سنا ہے آپ کی بند نظری کی عادت بہت پکی ہو چکی ہے میں آج آپ کے ساتھ یہاں سے کیپ ٹاؤن تک چلتا ہوں یعنی سمجھے یہاں سے لے کر سجانی ٹاؤن تک <laughs> اور میرے پاس خنجر بھی ہے پستول بھی ہے اگر آج آپ نے بند نظری کی میں آپ کو چھوڑوں گا نہیں اس وقت یہ راسف کو نظر صاحب اور نظر بازی صاحب نظر ناشتے کو نظر صاحب نظر بازی کریں گے کیا وجہ ہے مخلوق سے ڈر کر تقوی آسان ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی عظمت سامنے ہوتے ہوئے تقوی آسان نہ ہو معلوم ہوا استحظار عظمت الہیہ سے یہ شخص محروم ہے اللہ کی عظمت نظر نہیں آتی اس لیے نفس کی بری خواہشات کو خدا بنایا ہوا ہے بس حاصل سلوک حاصل تصوف حاصل تسکیہ نفس حاصل اصلاح نفس اولیاء صدیقین کی منتہا اور آخری سرحد جس کے بعد ولایت کا کوئی اور مقام نہیں وہ صرف یہ ہے کہ بندہ یا بندی ایک لمحہ اللہ کو ناراض نہ کرے وظیفہ چاہے کم پڑے اللہ کا ولی بننا تو بہت آسان ہے بتائیے کام کرنا مشکل ہے یا کام نہ کرنا کام کرنا مشکل ہے یا کام نہ کرنا کام کرنا مشکل ہے کام نہ کرنا آسان ہے اس لیے میں کہتا ہوں کام نہ کیجیے ولی اللہ بن جائیے وہ کیسے گناہ کے کام نہ کیجیے آرام سے رہیے داڑھی منڈانے میں کام کرنا پڑتا کہ نہیں پڑتا داڑھی شیو کرنا یا ایک مٹھی سے کم کرنا حرام ہے ایک مٹھی تینوں طرف سے رکھنا واجب ہے تو یہ کام نہ کریں ریزر مت خریدیں چار مہینے تک <laughs> نائی کے پاس مت جائیں شکل انشاءاللہ اچھی لگے گی داڑھی رکھنے سے چہرہ اچھا لگتا ہے اور کام نہ کیجیے ولی اللہ بن جائیے آپ نے جیسے موبائل میں کام کرنا پڑتا ہے فیس بک کا اکاؤنٹ کھولنا پڑتا ہے ڈیلیٹ کر دیجیے سادہ موبائل لیں اس کیمرے کے بغیر والا صرف فرض واجب اور سنت موقع ادا کیجیے گناہ نہ کرنے سے غم تو ہوگا لیکن یہ غم اٹھا لیجیے اور ولایت صدیقین کی منتہا کو پہنچ جائیے بتائیے اس سے زیادہ آسان راستہ اور کیا ہوگا ماشاء اللہ اگر کوئی گوری کالی کرسچن عورتوں پر نظر پڑ جائے یہ ریل کے پلیٹ فارم پہ نے نصیحت فرمائی تھی گوری کالی کرسچن عورت پر نظر پڑ جائے اور ان کی حقارت دل میں آئے یا ان کی طرف میلان ہو تو فوراً نظر ہٹا کر اللہ سے کہو یہ پیغمبر زادیاں ہیں آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں اے اللہ ان کو ایمان دے دے اس کے دو فائدے ہوں گے ایک تو مراقبے سے کہ پیغمبر کی بیٹیاں ہیں ان کی طرف بد نظری کرنے سے خوف معلوم ہوگا اور دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے کہ میرا بندہ میری مخلوق پر کتنا مہربان ہے کہ ان کی ہدایت کے لیے دعا کر رہا ہے لہٰذا اللہ تعالیٰ اس کو اپنا پیار ادا گے کیونکہ ہاں، باہر کے ملک کی بات ہے کرسچن لڑکیاں وہ پاگل کر دیتی ہیں یہ <laughs> سوچیں پیغمبر زادی ہیں آدم السلام کی اولاد ان کے ایمان کے لیے دعا کرے اور نظر بچائیں نفس حسینوں سے نظر ملاتا ہے کبھی شان رحمت سے کبھی شان غذب سے مثلا کوئی لڑکی مسکین ہے بیچاری یتیم ہو گئی اور رو رہی ہے تو جناب بھی رونے لگے اور روتے ہوئے آج بار آنکھوں سے اسے دیکھ بھی رہے ہیں <laughs> بصورت رحمت یہ بد نظری کا لانا بھی کام کر رہے ہیں اسی طرح کبھی غصے اور غذب کی حالت میں بد نظری کرتا ہے مثلا ہوائی جہاز میں ہوسٹس سے جوس مانگا اس نے لانے میں دیر کر دی یا کھانا اچھا نہیں ہے تو اسے ڈانٹ رہا ہے غصے سے آنکھیں بھی سرخ ہیں اور اسے دیکھے بھی جا رہے ہیں وہ دیکھتا نہیں تھا مگر دیکھ رہا تھا غصہ کر رہا ہے لیکن بد نظری سے نفس اندر اندر حرام مزے لے رہا ہے لہٰذا نفس سے ہوشیار رہیے اس کی چالوں میں مت آئیے غصہ ہو یا رحمت ہو کسی حال میں عورتوں نامحرم عورتوں کو مت دیکھو نفس کی چال سے وہی بچ سکتا ہے جس پر اللہ کی رحمت کا سایہ ہو اللہ تعالیٰ ہم سب کے اپنی رحمت کا سایہ ہر وقت ہر سیکنڈ عطا فرمایا کی رحمت بہت سے سالکین کولو کے بیل کی طرح ہیں کولو کا بیل جہاں سے چلتا ہے وہیں پھر آ کر رک جاتا ہے چاہے ساری عمر چلتا رہے لیکن رہے گا وہیں کا وہیں اسی طرح بعض صوفیوں کو شیطان نے بیوقوف بنا رکھا ہے کہ اللہ اللہ بھی کرتے رہو گناہ بھی نہ چھوڑو ہر حسین لڑکی اور لڑکے کو دیکھتے رہو یہ ایسا سالک ہے جو چل تو رہا ہے لیکن رہے گا وہیں کا وہیں اللہ تک نہیں پہنچے گا اس لیے ہمت کر کے گناہ چھوڑ دو آسان سی بات ہے ایک جملہ ہے ہمت کر کے میں اور ہم سب لوگ گناہ چھوڑ دیں اور اس طرح یہ والی ٹون ہے یہ میوزک ٹون کہلاتی ہے اس کو ہٹا دینا چاہیے یہ بہت عام ہو گئی ہے داڑھی والوں کی اکثر بجری ہوتی ہے ہم لوگ تو ماشاء اللہ اللہ والوں سے تعلق ہے تو اس کو ہٹا چند دن گانے بجانے سے ہمیں پتہ ہے کچھ لوگوں کو اس طرح توجہ نہیں ہوتی توجہ کیوں نہیں ہونی چاہیے توجہ ہر چیز میں یوں تو دنیا میں تو اتنا چست ہے فکر آخرت میں کیوں اتنا سست ہے تیری عقل دنیا میں کیا کر گئی دین میں وہ ظالم کہاں مر گئی تو فرمایا اس لیے ہمت کر کے گناہ چھوڑ دو مرنے کے بعد تو گناہ چھوٹ جائیں گے کوئی مردہ بد نظری کر سکتا ہے لیکن اس وقت کوئی اجر نہیں کیونکہ اب تو وہ مجبور ہے گناہ کر ہی نہیں سکتا لہٰذا مرنے کے بعد گناہ چھوڑنے پر کوئی ثواب نہیں جیتے جی گناہ چھوڑ دو تو اللہ کے ولی ہو جاؤ گے جیتے جی گناہ چھوڑ دو تو اللہ کے ولی ہو جاؤ گے جیتے جی گناہ چھوڑ دو تو اللہ کے ولی ہو جاؤ گے ایک آدمی مر گیا اب اس پر بمباری ہو رہی ہے جسم کے پرخ چھوڑ گئے کیا اس کو شہادت ملے گی زندگی میں اگر اللہ کی راہ میں قتل ہو جاؤ اور خون بہہ جائے تب شہادت ملتی ہے مردوں کی شہادت قبول نہیں لہٰذا مرنے کا انتظار مت کیجیے جیتے جی اللہ پر فدا ہو جائیے گناہوں کو چھوڑ دیجیے پھر دیکھیے قلب کو اللہ کے قرب کی کیا لذت حاصل ہوتی ہے دنیا ہی میں جنت کا مزہ آنے لگے گا ہمیں جو نہیں ملتا اس کی وجہ ہم شیخ سے چھپا رہے ہیں یعنی اس لیے ہمیں وہ مزہ نہیں مل رہا اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے میں بھی حضرت سے کل ہی اصلاح کروا تھا حضرت فرمائے چکر والی نہیں چلے گی کھل کے اصلاح کراؤ <laughs> چکر والی نہیں چلے گی شیخ سے حضرت والا کچھ اشعار یہاں لکھے ہیں ابھی وقت کم ہے اس میں کچھ باتیں سنا سنا دیتا بچوں کو بھی جیسے یہاں پہ چھوٹے بچے آتے ہیں بچوں کو بھی اللہ والے ان کے غلاموں کی جہاں حضرت والا رحمۃ اللہ یا دینی باتیں سنائی جاتی ہیں نفس کی اصلاح کی باتیں وہاں لے کے جانا چاہیے اس کے بڑے اثرات ہوتے ہیں بچوں بچوں کو داڑھی والوں کی شری پردے عورتیں والوں کی صحبت ملتی ہے وہ دیکھتے ہیں داڑھی والوں کو وہ بچے دیکھتے ہیں کہ پردے والی عورتیں آتی ہیں بڑے اثرات ہوتے ہیں اس کے ورنہ بہت سے بچے امیرکا چلے جاتے ہیں اپنے بچوں کو بیوی کو بھی لے گئے گرین کارڈ لے کے اور وہ بچہ ہر وقت ٹیبلیٹ کھیل رہا ہے اینڈرائڈ پہ گیم کھیل رہا ہے اور بلیک بیری پہ گیم کھیلنا ہے جب پاکستان اس کو لایا گیا ایک قصہ ہے بالکل صحیح قصہ ہے سچی بات ہے پاکستان جب اس کو لایا گیا کسی سے مل بھی نہیں رہا اس کو اس کو اچھا ہی لگ رہا پردے والی عورتیں داڑھی والی مرد بھی اچھے ہی لگ رہے ہیں مسلمان کا بیٹا ہے نماز بھی اچھی لگ رہی ہے اس کسی نے خاندان والے اس کو ہاں۔ قرآن شریف حدیہ کیا بول رہا میں اس کو یہیں رکھ دیجیے میں امریکہ قرآن شریف لے کے نہیں جاؤں بہت بھیجے قرآن بچوں کو امریکہ یہاں کا بھلے فاقے ہو رہے ہیں فاقے تو ان نہیں ہوں گے یہاں بھلے چٹنی روٹی کھانی پڑ رہی ہے مگر ایمان تو ہمارا صحیح سلامت ہے اتنے اللہ والے یہاں موجود ہیں ابھی ہم لوگ وضو کریں گے تو وضو کے دوران ایک منقول دعا ہے ایک صاحب کے دریافت کرنے پر اشار فرمایا ملا علی قاری احمد نے لکھا ہے وضو کے دوران ایک ہی دعا مصنون ہے اور وہ یہ ہے اللہ مغفر لی ضمبی وسن علی فی داری و بارک لی فی رسقی اور بعض کتابوں میں دعائیں لکھی ہیں دائنا ہاتھ دھوتے وقت یہ دعا پڑھیں بائنا ہاتھ دھوتے وقت یہ پڑھیں چہرہ دھوتے وقت یہ پڑھیں یہ تو علماء کی بنائی ہوئی ہیں سننا سے ثابت نہیں اور میرے مرشد حضرت مولانا شاہ ابراہ صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا جو ان دعاؤں کو پڑھتا ہے تو مصنون دعا رہ جاتی ہے لہٰذا ان کے بجائے صرف مصنون دعا پڑھے اللہ علی پڑھ لیجیے اللہ وسیع فی فی داری و لی یہ پڑھنا چاہیے حضرت شاہ راحول صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے یہ والی دعا پڑھنی چاہیے اور حضرت شاہ راحول صاحب رحمۃ اللہ کتنے بڑے اللہ کے ولی اور کتنے بڑے عالم تھے کہ شیخ العدی مولانا ذکری صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے قیامت نے سے پوچھا گیا شیخ الحدیث تو کیا لایا ہے میں مولانا شاہ اللہ کو پیش کروں گا اتنے بڑے اللہ والے عالم تھے وہ یہ فرماتے ہیں یہ حضرت ان کی بات ہے کہ جو ہے مصنون دعائی والی پڑھ لیا کریں وضو کے دوران اللہ مقبل اے اللہ میرے گناہ کو بخش دے وسیع علی کی داری گھر میں وسعت دے <clears throat> یعنی چھوٹا گھر ہو بھلے وہاں اس میں برکت ہو جائے گی اور اس میں جو ہے مہمان آئیں گے مہمان جو ہے اللہ کی رحمت ہوتی ہے ڈرنا نہیں چاہیے <laughs> اور وہ ہمارے اس میں برکت ادا فرما اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے ہم دعا کر لیتے ہیں پھر آپ سے ہی پڑھوا لیتے ہیں ان شاء اللہ نہیں پڑھنا آج اس کی طرح ایک بات اور مختصر ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے بچوں کی تربیت کی بہت زیادہ فکر کی جائے بچے کو جہاں اسکول بھیج رہے ہیں مدرسے بھیج رہے ہیں تو آصف کمال صاحب جو میرے سسر بھی ہیں ماشاء اللہ ابو بھی ہیں آج سے ہی پڑھواتے ہیں وہ بھی ماشاءاللہ بڑی اچھی تربیت فرماتے ہیں بچوں کی بڑا فکر رکھتے ہیں ہم دیکھ ہی سکتے ہیں ماشاءاللہ ان کے گھر کے اندر ان کے بچوں کے اندر تو ان کے جہاں بھی اسکول بھیج رہے ہیں بچوں کو اور جہاں بھی مدرسے بھیج رہے ہیں فارغ صاحب کے پاس بھیج رہے ہیں ان سے پوچھتے ہمارا بچہ کیسا ہے جس وین میں بچہ جا رہا ہے اس سے پوچھتے رہے کہ ہمارا بچہ کیا کیا کرتا ہے وین میں کچھ شرارتہ شرارتے تو تو سب بچے ہی کرتے ہیں ہاں، مطلب معلومات رکھے بچوں کو اس طرح نہیں مدرسے جال کے اسکول جال کے چھوڑ دے بلکہ ان کے اساتذہ سے ٹیچرس وغیرہ سے ملتے بھی رہے ورنہ <clears throat> بہت برے حالات ہیں اسکول کے اور عجیب عجیب حالات سامنے آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کی ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائے قرب قیامت ہے نا فتنے کا زمانہ ہے ہاں میں کر رہا تھا کل حضرت ظہر میں فرمایا تھے مجھ سے فرمایا تھے بھائی اب تو مجھے اپنے بارے میں یہ اتنے بڑے اللہ کے ولی حضرت شاہ فیروز عبداللہ محمد صاحب مجھے فرمایا اتنا قرب قیامت اتنی فاشی پڑ گئی ہے مجھے اپنے بارے میں ڈر لگ رہا ہے کہ میرے ایمان کی حفاظت ہوگی کہ وہ حضرت فرمایا تھا مطلب اللہ والے توازو کرتے ہیں ہمیں سبق سکھانے کے لیے تو ہم لوگوں کو کتنی فکر کرنی چاہیے اپنے بچوں کی کتنی فکر کرنی چاہیے ہم لوگوں کو دعائیں مانگیں دعائیں سے باپ کی دعا ڈائریکٹ آج پہ جاتی ہیں باپ اپنے بیٹے کے لیے دعا کرے بیٹیوں کے لیے دعا کرے یا اللہ یا رحمان یا رحیم صلی اللہ علیہ یا اللہ ہم سب کو معاف فرما دیجیے ہمارے گناہوں کو بخش اللہ ورحمنا اے اللہ اذان کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں آپ فضل فرما لیجیے ہمارے گناہوں کو بخش دیجیے ہم سب کو اللہ والا بنا لیجیے جذب فرما لیجیے ہم نہ بھی بننا چاہیں زبردستی اپنا بنا لیجیے عزت کو دعو پہ لا کے اپنی اصلاح کروانے کی توفیق عطا فرما توازو و اللہ کے لیے اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما بی بچوں ماں باپ بہن بھائیوں سے حوصلے کو پینے والا بنا دیجیے معاف کرنے والا بنا دیجیے اے اللہ اپنی نظروں میں جو ہے چھوٹا فرما دیجیے اور سب سب لوگوں کی نظر میں بڑا فرما دیجیے دین کے سمجھ عطا فرما لوگوں میں محبوب فرما دیجیے اللہ ہمیں عزت و دفع کے اپنی شیخ سے اپنی اصلاح کروانے کی توفیق عطا فرما خط لکھ کر اپنے عیبوں کو بتانے کی مجھے بھی ہم سب کو توفیق عطا فرما دیجیے اللہ اور جو وہ بات حضرت فرمائے جو لکھ کے دیں اس پہ جان لگا کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو بھلے پرچہ بھی ڈال کے دیں کہ بیٹے اس کو پڑھو بیٹی اس کو پڑھو ہمیں ہمت کر کے اس کو پڑھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے اے اللہ غفلت والی زندگی سے توبہ کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہمیں اللہ والوں سے محبت اور عقید عطا فرما اے اللہ ان کے عارف بلّہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت والا میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت والا حضرت شاہ فیروز عبداللہ محمد صاحباتم عالیہ کی تعلیمات جو قرآن و حدیث کی تعلیمات ہیں ان پر جان لا کر عمل کرنے کی توفیق ادا فرما حضرت مولانا شاہین اقبال اثر صاحب دامر خاتم آ جو سفر پہ گئے ان کے سفر کو قبول فرما لیجیے زبردست دین کا کام لے لیجیے حضرت کے درد شاہ کا کام لے لیجیے اور قبول بھی فرما لیجیے ہم سب سے بھی کام لے لیجیے اور قبول بھی فرما لیجیے اللہ تعالیٰ میرے والد محترم میرے جدہ میں جو والد صاحب ہیں اور جو ابھی سفر پہ گئے ہیں یہاں جو رہتے ہیں وہ یا اللہ ان سب پہ رحم فرما اللہ ان کو خوب کڑھو جانے عطا فرما ہمیں اپنے والدین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما حقوق ادا کرنے والا بنا دیجیے جو کوتاہیاں ہو رہی ہیں معاف فرما دیجیے اے اللہ ہم پہ فضل فرما دیجیے اللہ تعالیٰ ہمیں عقل سلیم قلب سلیم فہم سلیم عطا فرما دل دل کی آنکھیں کھول دیجیے زنگ دور دور کا کا فرما دے نمازوں قائم کرنے والا بنا دے اولا کے ساتھ نمازوں کو ادا کرنے والا بنا ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو وقت پر نماز ادا کرنے والا بنا دیجیے زبان کی حفاظت کی توفیق ادا فرما اے اللہ تعالیٰ غصے کو پینے والا بنا معاف کرنے والا بنا احسان کرنے والا بنا آپس محبت قائم فرما دیجیے فیس بک یوٹیوب لڑکیوں لڑکوں کے چکروں سے ہماری ہمارے بچوں کی قیامت تک نسلوں حفاظت حفاظ اللہ تعالیٰ ہر گناہ سے نصیب فرمایا جیسے ماں اپنے بچے کی حفاظت کرتی ہے اس سے بڑھ کے آپ ہماری حفاظ فرمائیے اللہ کا واقعی اے اللہ پلک جھپک میں برابر ہمارے نفس کے حوالے نہ فرما جیسے ہی گناہ ہو جائے مایوسی سے بچا لے اگر اللہ نہ کرے کبیرہ سے کبیرہ گناہ ہو جائے فوراً توبہ کی توفیق فوراً شیخ کو فون کرنے کی میسج اور ای میل اور خط لکھنے کی توفیق عطا فرما اور مایوسی سے بچا لیجیے اللہ ہمیں مایوسی سے بچا لے مرتے دم تک اللہ والوں سے اپنے شیخ سے جوڑ کے رکھیے بے وفائی کے عظیم گناہ سے حفاظت نصیب فرما دیجیے وصلی اللہ علیہ وسلم بہت سے اتنے خط آ رہے ہیں حضرت کے پاس چھوٹے چھوٹے بچے کینسر میں مبتلا ہو گئے جی۔ اور کیسی کیسی بیماریاں آ رہی ہیں روزانہ خطوط کے اندر بیماریاں بڑھتی چلی آ رہی ہیں اللہ ہم سب کو ہمارے گھر والوں کو اللہ امی کو بھی امی جان کو بھی میرے سب گھر والوں کو بھی ہمارے سب خاندان والوں کو صحت کام ملا مستمر عطا فرما جو لوگ بیمار ہیں سب کو صحت کام ملا مستمر عطا فرما دیے روحانی بھی بیمار ہیں جسمانی بیمار ہیں اے اللہ فضل فرما دیے مرد دم تک یہ اللہ والے نو علیہ السلام کی کشتیوں کی طرح ہیں قرب قیامت ہے اللہ میں کی کشتی بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله لم يلد ولم يولد ولم